جامع استغفار نبوی حضرت ابو موسا شاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے رب فلی خطی عطی و جہلی و اصرافی فی عمری کلی وما ان عالم به منی اللہ مغفلی خطوۂ ومدی و جہلی و حضلی و کل الق وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ترجمہ اے میرے پروردگار میری خطا نادانی اور اپنے معاملے میں میرے تمام تر تجاوز کو بخش دیجیے اور ان گناہوں کو بھی جو آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہیں یا اللہ میری خطاؤں کو اور جان کر کیے ہوئے اور نادانی میں کیے ہوئے اور مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اور ایسے ہر قسم کے گناہ جو میں نے کیے ہیں یا اللہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما اور وہ جو میں نے چھپ کر کیے اور وہ جو میں نے اعلانیہ کیے ہیں آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں اور آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں عن ابی موسا رضی اللہ عن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بهذا الدعاء رب خطيئتي وجهلي واسرافي و جہلی كله فی انت اعلم به مني اللهم منی لي خطاياي الى اخره